بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انزلناه فی القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وما ما القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے القدر خیر الف شهر شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیگا بئذن ربهم من کل امر اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے